توبہ کا ایمان افروز واقعہ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے پھر اسے ندامت ہوئی تو روئے زمین پر سب سے بڑے عالم کے بارے پوچھا اسے ایک راہب نصارہ کے عابد کا پتہ دیا گیا وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ میں نے ننانوے قتل کیے ہیں کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے اس نے کہا نہیں تو اس کو بھی قتل کیا اور سو کی گنتی پوری کی پھر اسے ندامت ہوئی تو روئے زمین پر بڑے عالم کے بارے میں پوچھا اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا وہ گیا اور پوچھا کہ میں نے سو قتل کیے ہیں کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے انہوں نے فرمایا بالکل آپ کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں آپ بھی ان کے ساتھ عبادت کریں اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہیں آنا کیونکہ وہ تمہارے حق میں بری زمین ہے وہ گیا یہاں تک کہ جب آدھے راستے تک پہنچا تو موت آ گئی چنانچہ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا ملائکہ رحمت نے کہا یہ طائب ہو کر دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آیا تھا اس لیے ہم ہی اس کے مستحق ہیں ملائکہ عذاب نے کہا اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی لہٰذا ہم ہی اس کو لیں گے پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا انہوں نے اپنے لیے حکم مقرر کیا اس نے یہ فیصلہ دیا کہ زمین کو ناپا جائے جس زمین کی طرف قریب پایا گیا ہو وہ اسی کا ہوگا چنانچہ انہوں نے زمین کو تو اسے اس زمین کے قریب پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا چنانچہ ملائکہ رحمت اسے لے گئے عن ابی سعید الخدری ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين و تسعین فسال عن اعلم اهل الارض فدل على راهب فاتاه فقال انه قتل تسعه وتسعين نفسا فهل له من توبه فقال لا فقتله فكمل به مئه ثم سال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم فقال انه قتل مئه نفس فهل له من توبه فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبه انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء فانطلق حتى اذا نصف الطريق اذا نصف الطريق اتاه الموت فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب فقالت ملائكه الرحمه جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى فليا أيهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد فقبضته ملائكه الرحمه